ہرون بن زید بن ابی زرخا نے کہا ہمیں میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں جافر نے بیان کیا کہ اسے زہری سے حدیث پہنچی سننے ابو داوت حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچہتر